ہاں جی علم النحب کے اندر ہم نے ابتدائی چند باتیں جو تھی وہ پڑھی ہیں اسم فعل حرف کے بارے میں اور جملے کے بارے میں کل والا جو صبح کے میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ یا کلام اس کی دو قسمیں ہیں دو طرح کا ہوتا ہے ایک خبریہ اور ایک انشائیہ جو جملہ خبریہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک جملہ فیلیا ایک جملہ اسمیا جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور جملہ فیلیا وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ فیل ہو ٹھیک ہے جملہ فیلیا ہو یا جملہ اسمیہ ہو ان دونوں کے اندر مسند اور مسند الہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسند وہ ہے جس کی طرف اسم یا فیل کی نسبت کی جائے مسند الہ وہ ہے جس کی طرف نسبت کی جائے مسند وہ ہے جس کی نسبت کی جائے اور جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ وہ اس سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے جیسے زید عالم زید عالم ہے اب زید مبتدا ہے کیونکہ لفظ زید سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے اور عالم اس کی خبر ہے کیونکہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ زید عالم ہے اسی طرح عالم مسند عالم مسند اور زید مسند الہ زید کی طرف علم کی نسبت ہو رہی ہے اس اعتبار سے یہ مسند مسند الہ ہے ٹھیک ہے جی اور جو فیل یا جملہ ہے اس کا پہلا حصہ فعل دوسرا فائل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے فائل کے بعد مفعول بھی آ جاتا ہے اگر ضرورت ہو تو فیل متعدی کے لیے جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ فیل لازم وہ فیل ہے جو صرف فائل پر پورا ہو جائے اور فعل متعدی اس فیل کو کہتے ہیں جس کے لیے فائل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو آج جو ہے وہ ہمارا یعنی کہ سبق ہے ترکیب کا کہتا جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح سے ہوتی ہے زید عالم میں زید مبتدا عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے عالمہ زید زید نے جانا علیما فیل فائل فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ قبریہ ہوا ٹھیک ہے جی <coughs> تو آج کے سبق میں آپ نے ترکیب کرنی ہے اس نے آگے دیا ترکیب کرو اتعام حاضر کھانا حاضر ہے الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے الانسان حاکم انسان حاکم ہے جالاسا زید زید بیٹھا ذہبہ امر امر گیا شاربت ہند ہند نے پیا اکالا خالد خالد نے کھایا ناسارا بکر بکر نے مدد کی ٹھیک ہے یہ چند ایک جملے ہیں یہ علم النحق تو آپ کے پاس کھلی پڑی ہے نا اب ایک ایک جملے کی آپ سارے ترکیب کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے جو سبق گزشتہ ایام میں پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جملہ اسمیہ جملہ فیلیا یہ دو جملے ہوتے ہیں جملہ فیلیا جس کا پہلا حصہ فیل ہو جملہ اسمیا جس کا پہلا حصہ اسم ہو جملہ اسمیا کے پہلے حصے کو مبتدا دوسرے کو خبر اور جملہ فیلیا میں پہلا فیل اور دوسرا فاعل ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ چند باتیں جو ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کی ترکیب کرتے چلے جانا ہے یوسف اظہر بھائی آپ آئیں مائک پر اور پہلے جملے کی ترکیب کریں اتعام حاضر کھانا حاضر ہے اتعام حاضر اس کی آپ ترکیب کریں آئیں مائک پہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاہم حاضر تاہم حاضر یہ ہے اور مبتدا اور حاضر ہے السلام علیکم ہاں جی اتام حاضر ہوں اتعام مبتدا اور حاضر اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس طرح سے پوری ترکیب کریں گے مبتدا حاضر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اگلا جملہ ہے الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے ڈاکٹر واجد بھائی ڈاکٹر واجد صاحب آپ آئیں مائک پہ اور اس کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے ترکیب ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں میرے خیال میں شاید ابھی ہو گئے ہیں نیٹ میں یہ بھی بڑی سہولت ہے حاضری لگوا کے اور غائب ہو جائیں گی اچھا اور کون کرے گا اس کی ترکیب ہاں جی ہاں جی اچھا آ جائیں جی لب بڑ بھائی آپ آ جائیں مائک پہ اس کی ترکیب کرے الما ابار دن پانی ٹھنڈا ہے الما ابار دن الما مفتا بار دن خبر اور مفتا خبر مل کر جملہ اتنی خبریاں بنا پہلا چون جو مسند نہیں ہے دوسرا مسند ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسی طرح اگلا جملہ ہے الانسان حاکم انسان حاکم ہے ٹھیک ہے یہ بھی الانسان مبتدا اور حاکم اس کی خبر ہو جائے گی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اس سے اگلا جملہ ہے جالا سا زئی جالا سا بیٹھا زئی زید زید بیٹھا جالا سا زید زید ہاں جی، اس کی ترکیب کریں اسلام حق ٹوینٹی ایٹ بائی اسلام حق ٹوینٹی ایٹ بائی آ جائیں مائک پہ آپ کے لیے مائک ریلیز کرتا ہوں السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جلسہ جلسہ جلسہ زائد ہے اور زائد ہے یہ ہو گیا فیلیا اسمیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں فیلیا اسمیا نہیں ہوتا یا فیلیا ہوتا ہے یا اسمیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جالاسا فیل ہے زید فاعل فائل ہے زید فاعل فائل ہے زید بیٹھا فائل کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں نا تو زید نے بیٹھنے والا کام کیا لہذا یہ فائل جالاسا فیل زید فائل فیل اور فائل مل کر جملہ فیلیا ہوا فیل اور فائل مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اس طرح سے اس کی ترکیب کریں گے اسی طرح زہابہ امر امر گیا ٹھیک ہے شاربت ہندن ہند نے پیا اکالا خالد خالد نے کھایا ناسارا بکر بکر نے مدد کی یہ سارے جملہ فعلیہ خبریاں ہیں صحابہ فیل امر فائل فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شاربت ہندن شاربت فیل ہندن فائل فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اکالا خالد خالد نے کھایا اکالا فیل خالد فائل فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ناسارا بکرن ناسارا فیل بکرن فائل فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یہ اس طرح سے آپ نے یہ ترکیب کرنی ہے اور یہ آپ جو اس کا یہ سکیچ ہے نا جملہ فیلیا اور جملہ اسمیہ کی ترکیب والا یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں تو اس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ہم چھ دن اس کو پڑھیں گے اور ساتویں دن ہم اس کا اجرا شروع کر دیں گے انشاءاللہ سے ہم آگے جو ہے یعنی کہ آئندہ ہفتے وار دن جب کلاس لگائیں گے تو بلوغ المرام کی کلاس میں ہم اس کو اجرا کریں گے یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو حدیث کے اوپر فٹ کریں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے <coughs> ٹھیک ہے جی تو یہ آپ ذہنی طور پر نہ تیار ہو جائیں ہم انشاءاللہ ترکیبیں کرنا شروع کر دیں گے تو جب ترکیب کرنے کا طریقہ آ جائے گا پتہ چل جائے گا جملے میں کیا چیز کیسے آ رہی ہے کیسے بن رہی ہے کیا اسم ہے فیل ہے حرف ہے اس کی ترکیب آپس میں کیسے ہے یہ جڑا کیسے ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کوئی دو چار جملے عربی کے آسانی سے بول سکیں ٹھیک ہے تو یہ جو سبق ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں اور کوشش کریں اس طرح کے نا چھوٹے چھوٹے جملے عربی کے وہ بولیں پڑھیں آپ کی نظر سے گزرے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ فیلیا ہے یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے یہ فیل ہے یہ فائل ہے یہ مفعول ہے ٹھیک ہے تو <clears throat> یہ انشاءاللہ شاء آپ کی بنیاد درست طور پر بن جائے گی بہترین ہو جائے گی اچھا اس کے بعد علم الصرف رہ گیا ہے علم الصرف کو پڑھ لیتے ہیں علم الصرف بھی فی الحال ہمارا ابھی ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے تو ہم پڑھ رہے تھے کہ فعل معروف فعل مجہول فعل لازم فعل متعدی غائب حاضر متکلم واحد تسنیہ جمع یہ وہ ساری باتیں ہیں جو <clears throat> ہم اردو گرامر کے اندر بھی اردو بول چال کے اندر بھی عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی خاص بات ابھی تک علم و صرف کے حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے ٹھیک ہے آج کچھ تھوڑا سا کام ہے علم و صرف میں جو کہ عربی کے ساتھ خاص عربی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ ہے حرف اصلی حرف اصلی جب بھی کوئی لفظ ہم بولتے ہیں کوئی فیل یا کوئی اسم بولتے ہیں تو اس کے اندر کچھ حروف ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حرف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ زائد ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم نے پڑھا ہے علم النحب کے اندر کہ اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مستر مشتاق جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے نکلتا ہے نہ اس سے کوئی اور نکلتا ہے اور مصدر وہ ہوتا ہے جس سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں اور مشتق وہ ہوتا ہے جو مستر سے نکلا ہوا ہو تو مستر کے جو حرف ہوتے ہیں یہ مثلا ضربن مارنا نثر مدد کرنا ہیں جی تو اس کے اندر پھر تھوڑا بہت اضافہ کر کے الفاظ کے اندر تو حروف بنائے جاتے ہیں تو جو اضافہ ہوتا ہے نا اس کو حرف زوائد کہتے ہیں تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ حرف اصلی اس لفظ میں کون سے ہیں اور زائد کون سے ہیں اس کا طریقہ کار بتا رہا ہے اور یہ طریقہ کار آپ ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو عربی کی ڈکشنری دیکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اپلائی کرنا پڑے گا کبھی بھی آپ عربی زبان کا کوئی لفظ دیکھنا چاہتے ہیں عربی سے اردو ڈکشنری کے اندر کہ اس کا کیا معنی ہے اردو میں تو یہ ہوتا نا کہ پہلا سب سے لفظ کا جو پہلا حرف ہے اس کو دیکھو پھر اس کے بعد والا دیکھو پھر اس کے بعد والا دیکھو عربی میں یہ نہیں ہوتا اردو میں انگریزی میں یہی طریقہ کار چلتا ہے ٹھیک ہے کہ پہلے پہلا حرف دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد والا پھر اس سے اگلا پھر اس سے اگلا اس طرح کر کے وہ لفظ مل جاتا ہے آسانی سے لیکن عربی زبان میں یہ طریقہ کار بالکل نہیں ہوتا بلکہ عربی زبان میں حروف اصلی دیکھے جاتے ہیں حروف اصلی تین ہوتے ہیں بس عام طور پہ تو ان کو دیکھا جاتا ہے اس کو مادہ بھی بولتے ہیں مادہ ٹھیک ہے کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے کہتے حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ پر ہو فا یا عین یا لام کی جگہ پر فا فعل آپ الفاظ بول لیں فعل <coughs> تو عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہے اس کو فا اور عین اور لام کے اوپر تولتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر لفظ ہے نا زارابا زارابا اب زارابا فا لا کے وزن پر ہے زو زارابا کے اندر جو زاد ہے اس کو کہیں گے فا کلمہ را کو کہیں گے عین کلمہ اور با کو کہیں گے لام کلمہ ٹھیک ہے حرف اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا عین یا لام کی جگہ پر ہو پس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں جیسے ناسارا فا کے وزن پر ہے اس میں نون فا کلمہ سواد عین کلمہ اور را لام کلمہ ہے حرف زائد اسے کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو جیسے اج تانا با اج تانا با اف تا کے وزن پر ہے اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے اور نون مفتو عین کی جگہ ہے اور با مفتو لام کی جگہ ہے پس جیم نون با حرف اصلی ہوئے اور باقی یعنی حمزہ اور تا یہ زائد ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا سا آج آپ سبق سمجھ لیں حروف اصلی اور حروف زوائد میں اب ادھر دیکھیں ہم نے آج میں پڑھی ہے ان ان اب ان تا میں سے حروف اصلی کون سے ہیں ان تا بر ودن اف تا حمزہ کی جگہ حمزہ آ گیا یہ حرف زائد ہو گیا اور فا کی جگہ پر کیا آیا ہے نون اف تا آلہ تا کی جگہ پر تا گیا اب عین کی جگہ پر عین اور لام کی جگہ پر لام تو یعنی کہ ان تا آلہ کے اندر حرف اصلی کیا بنیں گے نون عین اور لام نون عین اور لام یہ حروف اصلی ہیں الف اور تا حرف زائد ہیں ٹھیک ہے تو یہ حرف اصلی اور حرف زائد کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے یہ آج کا آپ کا صرف کا سبق ہے اس کو سمجھ لیں یہ صرف کا سبق آج کا آپ کا بہت زیادہ اہم ہے اس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہ عربی ڈکشنری کو دیکھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے آج کا آپ کا یہ سبق ٹھیک ہے تو عربی ڈکشنری آپ اسی کے ذریعے دیکھ سکیں گے جب آپ کو حروف اصلی کی پہچان کرنا آئے گی پھر ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ عربی زبان کی کوئی ڈکشنری آپ اٹھائیں اور اس میں سے جس لفظ کا آپ کو معنی نہیں آتا وہ معنی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا یہ سبق آج کا جو ہے